صورت الصف صف کا مطلب ہوتا ہے صف بنانا یعنی کہ لائن بنانا مدنی صورت ہے بسم اللہ الرحیم سبح صبح ما فی السماوات و فی الارض و هو العزیز الحکیم اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور وہ غالب اور حکیم ہے یا ایو الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو لما تفعلون تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو کبورا مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم کہو وہ بات جو تم کرتے نہیں یعنی مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے تو عمل گواہی دے اگر عمل گواہ نہیں ہے تو دعویٰ بھی نہ کرے اگر رسول سے محبت کا دعویٰ کیا عمل سے گواہی دے اگر رسول پیارے ہیں سنت نہایت پیاری ہوں گی اور اگر سنتیں پیاری نہیں ہیں تو عمل نے گواہی دے دی ہے کہ رسول سے محبت کا دعویٰ سچا نہیں ہے نفس تو یہ سکھاتا ہے اور شیطان اس کے ساتھ مل کر یہ ابھارتا ہے کہ چلو دعویٰ تو کر لو چلو کلیم تو کر لو یہ دعویٰ ہی تم کو فائدہ دے دے گا قیامت کے دن اعمال نامے سے کچھ محبت کی باتیں تو نکل آئیں گی یہاں بتا دیا کہ وہ محبت کی باتیں اور محبت کے دعوے فائدہ کیا پہنچائیں گے الٹا وہ تو حجت بن کر کھڑے ہو جائیں گے کہ وہ کہا کرتے تھے جو انہوں نے کیا نہیں الٹا لینے کے دینے پڑ جائیں گے صحابہ بھی نعت پڑھا کرتے تھے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نعتیں کہتے تھے لیکن کب جب انہوں نے عمل سے ثابت کر دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں پسینہ گرا وہاں اپنا خون انہوں نے بہایا لوگوں نے آپ کا اتباع ایسے کیا جیسے کہ آپ نے حکم دیا ہو محبت کا حق انہوں نے ادا کر دیا تو ان کے اعمال نامے سے جب وہ نعتیں نکلیں گی تو وہ ان کے حق میں حجت ہوں گی انہوں نے عمل سے ثبوت فراہم کر دیا کہ واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا انہوں نے حق ادا کر دیا ایک شخص آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے کہا کہ مجھے آپ سے محبت ہے آپ نے کہا تو خوب سوچ لے تو کیا کہہ رہا ہے تین دفعہ اس نے یہی بات کی تو آپ نے فرمایا اچھا پھر فقر اور فاقی کی تیاری کر لو کہ جو محبت کا دعویٰ کرے پھر ظاہر ہے ہجرت اور قربانی یہ تو آنی ہی آنی ہے اس کی زندگی میں کسی نہ کسی طرح کی مشکلات تو آئیں گی یہ ہو نہیں سکتا کہ زبان پر دعوے بھی ہوں اور زندگیاں اسی کمفرٹیبل پیٹرن پہ چل رہی ہوں جیسے کہ پہلے چل رہی تھیں تو کہا کہ یہ مت کرو اللہ کو پسند نہیں ہے کہ تم ایسی باتیں کرو جو تم کرتے نہیں اسلام نعروں سے دعووں سے پھیلنے والا نہیں ہے کچھ لوگوں کا کنٹریبیوشن صرف نعرے ہوتے ہیں صرف دعوے ہوتے ہیں صرف تبصرے ہوتے ہیں تو اسلام تو اس طرح قائم ہو نہیں سکتا اور دعوے کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا تھک کر آ کر بیٹھ جاتے ہیں گھروں کے اندر ساری انرجی اپنی ضائع کر دیتے ہیں نہیں خاموشی کے ساتھ کام کرنا ہے اپنی انرجی کو عمل میں کنورٹ کرو قول میں نہیں ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفن کا بنیان بنیام مرسوس اللہ کو تو پسند وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں اس طرح صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے اتنی حسین مثال دی گئی ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار مضبوط ہم آہنگ سنکرنائزڈ متفق متحد دیوار کو تصور میں لے کر آئیے وہ بھی کیسی ری انفورس کانکریٹ کی دیوار دیوار کس سے بنتی ہے اینٹوں سے بنتی ہے ہر اینٹ کا پختہ ہونا ضروری ہے اگر ایک اینٹ بھی کچی ہوگی ہو سکتا ہے کہ دشمن وہیں سے نقب لگا کر اندر آ جائے آج ہم 1.6 بلین مسلمان یوں سمجھے کہ ہم 1.6 بلین اینٹیں ہیں جو کہ اسلام کے قلعے میں لگی ہوئی ہیں ایک بھی ہم میں سے کچا ہو تو اسلام کے لیے خطرہ بن سکتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم اپنی انفرادی زندگی میں عمل کر رہے ہیں نافرمانی کر رہے ہیں سنتوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے احکامات پر ہماری توجہ نہیں ہے تو یہ میرا انفرادی عمل ہے یہ میرے عمال نامے میں میرے ساتھ جائے گا ٹھیک ہے میں جانوں میرا کام جانے صحیح ہے ایک حد تک تو ٹھیک ہے آخرت میں تو یہی ہوگا ہم اپنے اپنے اعمال نامے لے کر اللہ کے سامنے تنہا تنہا ہی آئیں گے لیکن یہ بھی بات یاد رکھیں ہم ہر مسلمان کا گناہ یہ اسلام کی کمزوری کا باعث بنتا ہے ہر مسلمان کا گناہ ایک گناہ میں یا آپ کریں اس کی زد اسلام کی اسٹرینتھ پر پڑ جائے گی جا کر جتنے زیادہ انڈیویجول لیول پر گناہ ہوں گے نافرمانیاں ہوں گی احکامات توڑے جائیں گے بدتیں غیر اسلامی رسومات کریپ کرتی جائیں گی موئسچر کی طرح سے اور فنگس کی طرح سے آتی جائیں گی اندر اتنی ہی اسلام کی دیوار کمزور سے کمزور سے کمزور ہوتی چلی جائے گی ہر اینٹ کا پختہ ہونا ضروری ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اینٹ جو بنتی ہے اس کا خاص کمبینیشن ہوتا ہے اتنی بجری اتنا سیمنٹ اتنا پانی یہ نہیں ہوتا کہ ایک اینٹ صرف بجری کی بنی ہے ایک اینٹ جو ہے وہ صرف سیمنٹ کی بنی ہے یہ ہو نہیں سکتا پراپر کمپوزیشن ہونا چاہیے اس کا اسی طرح معاشرے میں لوگوں کو ہوموجینس ہونا چاہیے ان کی زندگیوں کا پیٹرن ان کی زندگیوں کا نقشہ ایک جیسا شادی بیاہ کا طریقہ ایک جیسا خوشی غم کا طریقہ ایک جیسا اور یہ کیسے آئے گی ہوموجینٹی سوسائٹی کے اندر سنت پر عمل کر کر آئے گی زندگیوں کا موٹا موٹا نقشہ وہی ہونا چاہیے کلچرل ہوموجینٹی بہت ضروری ہے معاشرتی ہم رنگی ہم آہنگی ہونی چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسلام کے لیے مضبوط اینٹ بنے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے اینٹ تو دل باہم جڑے ہوئے ہوں اس کے لیے غل سے اور شوہ سے بچنا ہے باہم اعتماد ہو اور اتفاق ہو پھر اینٹوں کو جوڑنے کے لیے مسالہ بھی ہوتا ہے بیچ میں اور یہ کیا ہے یہ آپس کے تعلقات کو درست رکھنا محبت کی چاشنی دراصل یہ سیمنٹ ہے اینٹوں کو جوڑنے کا معاشرتی ہم رنگی ہم آہنگی ہونی چاہیے اور آپس میں رشتوں کے اندر بھی محبت اور اتفاق ہونا چاہیے اینٹیں ہوتی ہیں دیوار میں لگ جاتی ہیں جیسے کہ اسلام آپ دیکھیں کیا ہے اجتماعیت ہے نا ٹیم ورک ہے سب مل جل کر کام کرو اب کیا ہے کہ کچھ اینٹیں ہیں وہ تو دیوار میں لگ گئیں اپنی جگہ اور جس اینٹ کو جہاں لگا دیے وہ وہیں کے لیے اہم ہے چاہے وہ نیچے لگی ہو چاہے وہ اوپر لگی ہو کوئی اینٹ غیر اہم نہیں ہوتی وہ اینٹ یہ نہیں کہتی کہ مجھ کو نیچے کیوں لگایا میں تو نمایاں نہیں ہو رہی اینٹ خود نمائی نہیں چاہتی تو مسلمان بھی جب خود نمائی چاہنے لگتے ہیں تو پھر ان کو پرابلم ہوتا ہے کہ یہ کام ہم نہیں کریں گے یہ کام تو میرے کرنے کا نہیں یہ گھٹیا ہے اور یہ اعلیٰ کام ہے حالانکہ کوئی کام جب ٹیم میں ہو رہا ہوتا ہے کوئی گھٹیا یا اعلیٰ نہیں ہوتا جیسے مثال کے طور پہ یہاں آپ دیکھیں یہ ایک ٹیم ورک کا نتیجہ ہے کہ ہم آج یہاں بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں نظر کون آتا ہے جو بول رہا ہوتا ہے نظر تو وہی آتا ہے نمایاں تو وہی لگتا ہے لگتا ہے کہ سب سے اہم یہی ہے لیکن اگر کسی نے یہ یہاں پہ انتظام نہ کیا ہوتا یہ مائک نہ لگایا ہوتا یہ کرسیاں نہ ہوتی یہاں پر یہاں پیسہ خرچ کر کے جگہ کو لیا نہ ہوتا تو بولنے والا کہاں بولتا بتائیے تو جس نے چادریں بچھائیں جس نے کرسیاں لگائیں اللہ تو اس کو بھی دیکھ رہا ہے ہر ایک کی نیت کے حساب سے اس کو اجر مل جائے گا اور کسی کو تو کرنا ہے یہ کام کسی کو تو جھاڑو دینی ہے کسی کو تو ڈسٹنگ کرنی ہے تو کیا دین کا علم دینا بس اعلیٰ کام ہے اور جھاڑو دینا اعلیٰ نہیں اگر ہم سے کہہ دیجیے کہ جھاڑو لگاؤ یہاں پر تو ہم اپنی ڈگنیٹی پر آ جائیں کہ نہیں ہم جھاڑو جیسا کام نہیں کر سکتے تو اللہ قبول نہیں کرے گا چاہے لوگوں کی نظر میں کوئی کتنا بھی بلند اور کتنا بھی متقی نظر آتا ہو جس کو جس کام کے لیے جہاں کھڑا کر دیا بس اس کو وہاں کھڑا ہونا ہے اعلیٰ اور گھٹیا نہیں سوچنا کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھروں کے بننے کے بعد کوئی چینٹیں بچ جاتی ہیں پھر کیا ہوتا ہے ان کا وہ کہیں کوئی کسی کو اسٹول بنا کر بیٹھ گیا کسی نے کسی پر گملہ رکھ دیا کوئی ٹھوکروں میں آ گئی تو یہ جو لوگ اجتماعی کام میں نہیں شریک ہوتے پھر وہ اس طرح بہت زیادہ کارآمد ہو نہیں سکتے اسلام کے لیے یہ تو بنیاد مرسوس ہونا ہے ری انفورس کانکریٹ اور یہ تھا مسلمانوں کا حال کہ مسلمان سیسا پلائی ہوئی دیوار اس لیے بنے کہ وہ ایکسٹرا آرڈینری تھے دوہری ذمہ داری اٹھانے والے تھے مجاہد بننے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان ساری اپنی دوسری مصروفیات سے فارغ ہو جائے سارے کام چھوڑ چھاڑ کر بس وہ دین پڑھنے پڑھانے بیٹھ جائے نہیں وہ کون تھے صحابہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دوہری ذمہ داریاں اٹھائیں اپنے خاندان والوں کی تمام ذمہ داریاں پوری کی پلس دین کے لیے وقت نکالا ایکسٹرا آرڈینری لوگ تھے آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں ایکسٹرا آرڈینری نہیں رہا بہت کم نہ ہونے کے برابر سب میڈیوکرز ہیں سب بہت ایوریج ہیں اور بہت کمزور ہیں جب انفرادی طور پہ ایمان کمزور ہے تو اجتماعی طور پہ اسلام کی حالت آج ہم دیکھ لیں 1.6 بلین ہوتے ہوئے ہماری کیا حالت ہے اور ہماری کیا اوقات ہے کوئی ہمیں پوچھتا نہیں ٹھوکروں میں ہم پڑے ہوئے ہیں لوگوں کی جو چاہتے ہیں ہمارے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں ہمارے ملک تو خود اپنے بارے میں خود فیصلے نہیں کر سکتے کوئی اور فیصلے کر کے ہمیں دیتا ہے ہماری پالیسیز ہمیں ڈکٹیٹ کر کے دیتا ہے ہم اتنے ہیں طاقت میں لیکن کوئی انٹرنیشنل لیول پر ہماری بات سننے والا نہیں ہے تو کوئی وجہ ہے کہیں کمزوری ہے ہم کہیں کہ ہاں مسلمان کیوں نہیں ٹھیک ہو جاتے تو کون ہے یہ مسلمان یہ کون مسلمان ہے جو ٹھیک نہیں ہو رہے ہم خود ہیں نا میں کہ میں ٹھیک نہیں ہو رہی میں ٹھیک نہیں ہو رہی پھر میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں اپنے گھر کو ٹھیک کروں اپنے بچوں پہ توجہ دوں اپنے خاندان میں جہاد شروع کروں ہو جائے گا انشاءاللہ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ افقال قومی وقد تعلمون انی رسول اللہ علیکم اور یاد کرو موسیٰ علیہ السلام کی وہ بات جو اس نے اپنی قوم سے کی تھی اے میری قوم کے لوگو تم کیوں مجھے اذیت دیتے ہو حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں یہ کیا اذیت تھی کہنا نہ ماننا نہ فرمانی بنی اسٹائل کا مرض بد عہدی بد اخلاقی نہ فرمانی رسول کی بات نہ ماننا اور یہ چیز رسول کو اذیت دینے والی تھی فلم مذاق ازاغ اللہ قلو بہم پھر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے دل کیسے ٹیڑھے ہوتے ہیں دیکھیں ان کے دل پگھلے تھے ایمان تھا ان کے دلوں کے اندر بنی اسرائیل کے دل میں لیکن جب ان کے دل پگھلے اللہ کا کلام سن کر دل نرم ہوئے مائل ہوئے آنکھوں سے آنسو بہے انہوں نے اس جذبے کو عمل میں نہیں ڈھالا ڈیلے کیا ڈیلے کرنے سے کیا ہوتا ہے guidance delayed is guidance denied جیسے جسٹس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ justice delayed is justice denied ہدایت پر جب عمل نہیں کیا جاتا تو ہدایت چلی جاتی ہے دل پگھلے تھے لیکن پگھلنے کے بعد پھر سخت ہو گئے اب ان کے اندر خرابی آ گئی پہلے تو صرف غفلت تھی اب غفلت کے ساتھ گمراہی بھی شامل ہو گئی جیسے ہمیں آج کل منع کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ نے ڈیپ فریزر سے گوشت نکال لیا اس کو دوبارہ ری فریز مت کیجیے خراب ہو جائے گا جیسے آئس کریم ہے فریزر سے آپ آئس کریم نکالیں آئس کریم پگھل جائے پگھلنے کے بعد آپ دوبارہ فریزر میں رکھیں اس کو اب اس کا مزہ کیسا ہوتا ہے بگاڑ آ جاتا ہے نا اس کے اندر یہی چیز ہوتی ہے کہ دل پگھلنے کے بعد جب دوبارہ وہ سخت ہوتے ہیں پھر ان کے اندر بہت بگاڑ ہوتا ہے پھر وہ درست نہیں ہوتے یہ دین کا تماشا دین کا مذاق اڑانا یا صرف دعوے کرنا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم عمل کریں گے پھر عمل نہ کرنا یہ دلوں کو سخت کر دیتا ہے دعا کرنی چاہیے ہم کو نا کہ لا اللہ تمہارے دلوں کو نہ کر اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے واللہ لا اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا اور یاد کرو عیسی ابن مریم کی وہ بات جو انہوں نے کہی تھی اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی موجود ہے و مبشرن اور بشارت دینے والا ہوں بے رسول ایک رسول کی یاتی ممبادی جو میرے بعد آئیں گے اس مہو نام ان کا ہوگا احمد احمد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام انجیل میں موجود تھا تھا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اب انہوں نے نکال دیا محمد تو آپ کا نام جانا پہچانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم احمد آپ کا نام یہ بھی قرآن میں آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے وہ شخص جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ تعریف والا ہو دوسرا مطلب ہوتا ہے وہ شخص جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو جو بندوں میں سب سے زیادہ قابل تعریف ہو کیا شک ہے اس میں کیا شخصیت تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احمد تھے واقعی محمد اور احمد تعریف کیے گئے اور جن کی تعریف ہونی چاہیے اور تعریف کرنے والا اللہ کی بہت زیادہ انہوں نے حمد کی مسلمانوں کو کہا جاتا ہے ہم مادون ہیں یہ ہم مادون کی امت ہیں ہم مادون قوم ہیں بہت زیادہ ہم کرنے والے الحمد سے تو ہمارا قرآن شروع ہی ہوتا ہے اب کیسے ہم جانیں گے کہ ان میں کیا اچھی بات تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو آج اکثر مسلمانوں کے لیے اجنبی ہیں رول ماڈل نہیں ہیں اپنائیت محسوس نہیں ہوتی ویو لینتھ ان سے نہیں ملتی اتنا فاصلہ لگتا ہے لگتا ہے اجنبی کو بہت دور کی چیز اس لیے کہ جس نبی کا ہم نے کلچر چھوڑ دیا جس نبی کی ہم نے زبان چھوڑ دی پھر ہم نے غیروں کا کلچر اور غیروں کی زبان اپنا لی تو ہمارا ذہن کا سانچہ بھی اس زبان کے سانچے میں ڈھلتا چلا گیا ہم اسی انداز میں سوچنے لگ گئے جس زبان میں ہم بولتے ہیں اور یہ زبانیں کرتی ہیں زبانیں ذہنوں کو زندگیوں کو مسخر کر لیتی ہیں جوں جوں مسلمان عربی زبان سے دور ہوتے چلے گئے وہ عرب کے کلچر سے دور ہوتے چلے گئے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہٹتے چلے گئے آج زیادہ ویو لینتھ ملتی ہے نان مسلم سے کیوں کیوں جانے پہچانے ہیں اس لیے کہ ان کی رسومات ہماری زندگی میں ہے نا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں وہ برتھ ڈے کرتے ہیں ہم بھی برتھ ڈے کرتے ہیں وہ اینیورسریز مناتے ہیں ہم بھی مناتے ہیں پھر ہم یہاں آ کے سیرت کو دیکھتے ہیں نہ کوئی برتھ ڈے نظر آتی ہے نہ کوئی اینیورسری نظر آتی ہے ہم کہتے ہیں وی آر ڈفرینٹ ہم ایک جیسے نہیں ہیں وہ کچھ اور تھے ہم کچھ اور ہیں اور ہماری اپنائیت اور ہمارا تعلق پھر نان مسلمس کی طرف زیادہ ہو گیا تو اگر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کون ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ ضرور سیرت کی کتابیں پڑھیے ضرور ان کو جانیے یہ احمد یا محمد نام سن کے دل کے اندر محبت آنی چاہیے نا ایک فیلنگ آنی چاہیے ایک خیال آنا چاہیے کہ اللہ کیا خوبصورت آپ نے کھستی بنائی تھی لیکن جب جانیں گی نہیں تو محبت کیسے کریں گے بغیر جانے تو محبت نہیں ہو سکتی انجانے میں کیسے ہوگی کیسٹس بھی اس کے موجود ہیں سیرت النبی کے نام سے وہ بھی آپ چاہیں تو سن سکتی ہیں بے شمار لٹریچر موجود ہے انگلش میں بھی کیسٹس ہیں امام حمزہ کے انگلش سننا چاہیں تو آپ انگلش میں سن سکتی ہیں لیکن آپ ضرور جانیے اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے اور محبت کے لیے پھر فیملیرٹی ضروری ہے فلم ماجا اہم بلبیہ ناتی قالو ہادہ مبین مگر جب وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا یہ تو سریح دھوکہ ہے اب بلا اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے حالانکہ اسے اسلام کی دعوت دی جا رہی ہو ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا یریدون نور اللہ متم ولو یوریدون یہ لوگ اپنی منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا پھیلا کر رہے گا خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو منہ کی پھونک کیا ہے باتیں مذاق پروپیگنڈا اسلام پر الزام لگانا اور شکوک اور شبہات پھیلانا انٹلیکچل پولیوشن یہ آج کل کیا جا رہا ہے اور انداز ہی بہت سٹل ہو گیا ہے پہلے تو بہت کروڈ انداز تھا غیر مسلموں کا اتنے کرور طرح کے حملے کرتے تھے اسلام کے اوپر اب یہ بھی ریفائن ہو گئے ہیں سوفیسٹیکیٹڈ ہو گئے ہیں اب بھی ہمدرد بن کر آتے ہیں کتابیں لکھتے ہیں اس طرح بات کیا کریں گے بات یوں کریں گے کہ محمد جینیس تھے صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسلمان بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ دیکھو کتنا سنسیئر ہے کہہ رہا ہے کہ ہاں اتنے عظیم تھے ہمارے نبی پھر وہ آگے لکھیں گے کہیں جا کر کہ دیکھو محمد نے کیا کتاب لکھی ہے نا قرآن یہ ان کا انداز ہے بیچ بیچ میں ان بٹوین لائنز آپ کو دیکھنا ہوتا ہے تو ان کا لٹریچر آپ صرف اس وقت پڑھیں جب آپ اچھی طرح قرآن اور حدیث سے گزر چکی ہوں ورنہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک اورینٹیشن کر لیتے ہیں نا برین واشنگ ہو جاتی ہے آپ ایسے دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے انسان کے دماغ کو بدلتے ہیں کہ ہمیں خود پتہ نہیں چلتا تو نان مسلمس کی کتابیں جنہوں نے اسلام کے بارے میں لکھی ہیں بہت محتاط ہو کے آپ پڑھیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے پوائنٹ آف ویو سے پھر ہم اپنے اسلام کو اپنے نبی کو اور اپنے اللہ کو دیکھنے لگ جائیں تو ان کے پراپیگنڈے کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کتنا بھی کچھ کہیں اللہ تو اپنے نور کو پورا کرے گا اور اصل خطرہ جو ہے وہ اس وقت کفار سے تو نہیں ہے اصل خطرہ تو ان منافقوں سے ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ کفار کا ماؤتھ پیس بن گئے ہیں اور وہ انہی جیسی باتیں ماؤتھ کرتے ہیں تو پھر پرابلم ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام میں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان سب کی کوششوں کو رائے گاں کر دے گا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پورے کے پورے دین پر غالب کر دے خواہ مشرقین کو یہ کتنا ناگوار ہو یا ایو الذین آمنو آ منو اے لوگو جو ایمان لائے ہو حل عدالکم اللہ تجارتن تنجیکم جی عذاب علیم میں بتاؤں تم کو وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے ایمان والوں کو آگ سے نجات ہم تو سمجھتے ہیں کہ بس کلمہ پڑھ لیا تو آگ سے نجات ہو گئی نہیں دعویٰ الگ ہے ایمان کا اور تقاضے الگ ہیں اور یہ بھی کیا بتایا جا رہا ہے منیمم لیول جنت کے اعلیٰ درجے حاصل کرنے والی تجارت نہیں بتائی جا رہی کہ آؤ میں تم کو جنت الفردوس حاصل کرنا سکھاؤں یہ تو بیر منیمم ہے تھریش ہولڈ کم سے کم ریکوائرمنٹ کم سے کم تمہیں کیا کرنا ہے جو تم دردناک عذاب سے بچ جاؤ جہنم سے بچ جاؤ تو منون بلّہ و رسول ہی ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر وہ تجاہدون فی سبیل اللہ بے اموالکم و انفسکم اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے ذالکم خیر الکم ان کن تم تعلمون یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو اس کے اندر جو دھمکی پوشیدہ ہے وہ ہم سب خوب سمجھ سکتے ہیں اسلام کے تو پانچ رنگ ہیں پانچ پلرز کوئی شک نہیں لیکن اسلام لانے سے پہلے اور اسلام لانے کے بعد ہو سکتا ہے کہ زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئے پہلے بھی کوئی نماز نہ پڑھتا ہو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی نماز نہ پڑھے اور ایسے کئی مسلمان ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کا دعویٰ ہے لیکن اسلام کا رنگ نظر نہیں آتا یہ خالی خولی دعوے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کوئی فرق نہ آئے لیکن ایمان آنے سے پہلے اور ایمان آنے کے بعد یہ ایک جیسا رویہ ہو نہیں سکتا ہو نہیں سکتا کہ ایمان دل میں آ جائے تو عمل میں جہاد نہ ہو اسلام کے پانچ رنگ ہیں ایمان کے سات رنگ ہیں رین بو کلرز ہیں قوض و قضا ہے ایک تو پانچ جو آتے ہیں اسلام کے پلس کیا دل میں ایمان عمل میں جہاد یکفر لکم ذنوبکم بکم اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور ابدی قیام کی جنتوں میں بہترین گھر تمہیں عطا فرمائے گا ذالک الفوز العظیم یہ ہے بڑی کامیابی کوئی معیار بنانا چاہتے ہو سکسیس کا اس کو بناؤ وہ اخرا تو ہے بونہا اور وہ دوسری چیز جو تم چاہتے ہو وہ بھی تمہیں دے گا اللہ کی طرف سے نصرت اور قریب ہی حاصل ہو جانے والی فتح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو اس کی بشارت دے دیجئے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کونو انصار اللہ اللہ کے مددگار بنو یہ ایک جاب آفر ہے فہل میں مدکر ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے کما قال عیسی ابن مریم الحواری یہ نا من انصاری اللہ جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں کو خطاب کر کے کہا تھا کون ہے اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار قول انصار نہ اور ہواریوں نے جواب دیا تھا ہم ہیں اللہ کے مددگار کتنا بڑا آنر اللہ کو چاہیے مددگار اللہ اللہ محتاج ہے نہیں عزیز ہے زبردست ہے قوی ہے قوت والا ہے یہ تو ہمارے لیے آنر ہے کہ اللہ ہمیں قبول کر لے اپنی غلامی کے اندر ہمارے درجے بلند کرنے کے لیے آفر آ رہی ہے ورنہ اللہ تو غنی ہے وہ تو بغیر کسی سبب کے اپنا دین آنن فانن نافذ کر سکتا ہے ہم مددگار نہیں بنیں گے تو کیا دین مغلوب رہ جائے گا نہیں کوئی اور آ جائے گا اللہ کسی اور سے یہ کام لے لے گا ہم محروم رہ جائیں گے ساری دنیا میں اس وقت آج دین نافذ ہو جائے اور میرا حصہ نہیں پڑتا اس کے اندر تو میں محروم ہوں قیامت کے دن اور ساری دنیا میں نافذ نہیں ہوتا خاندان والے بھی نہیں مانتے بچے بھی نہیں مانتے اور میں نے کوشش اگر کی ہے اور میرا حصہ پڑ گیا ہے تو میں سرخرو ہمیں تو اپنی فکر کرنی ہے کہ ہم کو یہ ویکنسی مل جائے کسی طرح سے من بنی اسرائیل وکفرت و افا اس وقت بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرے نے انکار کر دیا پھر ہم نے ایمان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں تائید کی اور وہی غالب ہو کر رہے